نہیں آئے گی فلک پر ہیں ستارے کچھ پہ نازا والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار فلک پر ہیں ستارے کچھ پہ نازاں نہ جاؤ میر باغ میں د زاغ زاغ کی جمع کوے کو کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے گناہ گاروں کی صحبت میں دنیا داروں کی صحبت میں گناہوں کے ماحول میں مت جاؤ نہ جاؤ میر میرے میں وہ کیا جانے شاہ شاہ باز سے مراد یہاں اللہ والے ہیں یعنی شاہ شاہ باز وہ لوگ ہیں جو جس طرح حضرت نے فرمایا کہ شیر کی آگ نکال دیتا ہے جو جو باز ہوتا ہے باز وہ شاہ کی کلائی کا رہتا ہے جو باز شاہ کی کلائی کا رہتا ہے وہ ایک ہی حلے میں جا کے شیر کی آنکھ نکال دیتا ہے اتنا حوصلہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اچھا، اپنے بادشاہ کی وجہ سے بادشاہ کی کلائی پہ رہنے کی وجہ سے ایسے جو اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے ان کو ایسا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سارے معاشرے سارے جہان کو خاطر میں نہیں لاتے نہ جاؤ میر سوئے باز میں نہ جاؤ میر سوئے باز میں وہ کیا جانے حیات شام اللہ والوں کے خادمین اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والے ان میں بھی یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سارے عالم سے ٹکرا جاتے ہیں تو نہ معاشرے کو خاطر میں لاتے ہیں نہ سوسائٹی کو نہ دفتر والوں کو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے گناہوں سے ان کو طبی نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ جانتے ہیں عقل کی آنکھ ان کی کھل جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ بری چیز ہے گندی چیز ہے اس لیے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہتے جو گناہ کرتے ہیں نہ جاؤ میر سوئے بس میں وہ کیا جانے حیات شاہ وہ کیا جانے حیات شاہ وہ کیا جانے حیات شاہ شکست آرزو کا یہ سمر ہے شکست آرزو کا یہ سمر ہے کہ عاشق ہے امام عشق بادام کہ عاشق ہے شکست اپنی خواہشات کو توڑ دینا اپنے خواہشات کی پرواہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن پاک میں افوائی کا من تخذہ الہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو اپنی اپنی خواہشات کی وہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے اس کی اس کو ایسا معبود بنا رکھا ہے کہ جو دل کی خواہش ہوئی بس اس پہ عمل کر بیٹھے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے میرے مالک کی میرے خالق کی ناراضگی ہے بے وفائی کر جاتا ہے یہ شخص یہ عاشق نہیں ہے بلکہ یہ بے وفا ہے اور بے وفاؤں کی کو اللہ کے راستہ نہیں ملتا عاشق شکست آرزو جو ہے آرزو جب تو ٹوٹتی ہے اس کا پھل اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہے تھوڑی کہ آرزو ٹوٹتی ہے دل کو غم ہوتا ہے تو بس عاشق اللہ کا پٹا رہے گا اور لٹتا پٹا رہے گا برے حال میں رہے گا نہیں بلکہ وہ امام عشق بازا ہو جائے گا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ مخلوق اس کی جتیاں اٹھاتی ہے پھر اور مخلوق اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے اور اللہ اللہ کی محبت کی باتیں اللہ کی محبت کے خزانے اس سے ہیں شکست آر کا یہ تمر ہے شکست آر کا یہ تمر ہے کیا عاشق ہے امام گان کیا عاشق ہے امام جاؤ میر میرے میں ن جاؤ میر سوئے دس میں وہ کیا جانے حیات شام مبارک تجھ اے کے ندامت مبارک تجھ اے کے ندامت پلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نام پلک پر ہیں تارے تجھ پہ پاگا مبارک تجھ کو ہے آج کے ندامت پلک پر کر تارے تجھ پہ پاگان پلک پر ہے ستارے تجھ سے ناگا آرزو کا میری پرواز رش کے شاہ میری پرواز رش کے شاہ بادام یعنی جو شخص اپنی ناجائز آزو کو خون کرتا ہے اس کی پرواز یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت زبردست طریقے سے طے ہوتا ہے بہت جلدی بہت تیز تر طے ہوتا ہے اور بہت بڑا خون اللہ تعالیٰ کا اس کو حاصل ہوتا ہے سلا دے کو شاہ اللہ والوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بظاہر بڑے شکستہ بڑے ٹوٹے ہوئے دل نظر آتے ہیں اور بہت شکستہ حالی نظر آتی ہے لیکن ان کے دل کے اندر وہ بات ہوتی ہے اس کو پانے کی ہرس بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین کرے تو ان کو بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا کہ یہ دولت باطنی اگر یہ دولت باطنی کی خبر سلاطین عالم کو ہو جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے لیکن یہ دولت تلواروں سے حاصل نہیں یہ دولت تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے ان کے ناز نفرے برداشت کرنے سے اور مجاہدہ کرنے سے اور ذکر اللہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے یہ دولت جو ہے یہ پیسے سے مال سے یا کسی اور عہدے سے یا کوئی برادری کے بڑے منصب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اپنے آپ کو مٹانے سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹاتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور ان کی تجاویز پر عمل کرتا ہے یہ دولت صرف انہیں کو حاصل ہوتی ہے وہ بظاہر تو اللہ والے بڑے شکستہ اور متوازن رہتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے وہ زبردست دولت ہوتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتے ایک بزرگ فرماتے ہیں زرین من منے گر کہ پائے دانی چشارے ہم نشیں دار چمی دانی باتیں چشارے ہم نشیں دانا یہ میرے پیلے زر چہرے پر مت جاؤ کہ میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں یعنی شریعت کے معاملے میں اتنا حوصلہ ہے میرے اندر ایسے مضبوط قدم ہے میرے کہ سارا عالم مل کر بھی میرے قدم کو ذرہ برابر بھی لرزا نہیں سکتا ذرہ برابر لڑکھڑا بھی نہیں سکتا ہوں پیر میرے لوہے کے ہیں شریعت کے مقابلے میں اللہ کے لیے اللہ کے مقابلے میں سارے عالم کو میں ٹھکرا سکتا ہوں سارے عالم کو شکست دے سکتا ہوں نے من منے کہ پائے آہنی دارا دانی کے در باتیں ہم دارا وجہ کیا ہے تم کو معلوم ہی نہیں کہ میرے قلب کے اندر میرے قلب کے اندر کون سا شاہ بیٹھا ہوا ہے اللہ میرے دل میں ہے خالد عالم بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا تمام تمام مخلوق جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں وہ میرے دل میں ہے سنا دیکھو تمہیں کا سنا دیکھو یہ تمہیں آر کا رش کے شام پاگا ملی پرواز رش کے شام پاگا یہ مندر کا کرم ہے سالکوں پر یہاں مندر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے اور سالک اللہ کے راستے میں چلنے والے کو کہتے یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر بہر لمحہ ہے امداد داد یعنی جو اللہ کے راستے میں صرف اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا صرف اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ تو اس اس کی مدد اللہ تعالیٰ غیر سے فرماتے اس کا راستہ بالکل آسان بالکل صاف روشن اور چمکدار ہوتا ہے اس کے اس کے دل میں پھر کھٹ کے نہیں رہتے کہ کہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے بلکہ بالکل صاف ستھرا راستہ اس کا راستہ بالکل صاف دکھلائی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر ہر لمحہ ہے امداد چراما بہر لمحہ ہے امداد اگر ہو باہ ان کا کرم ہو لومڑی کو لے ادر ان کا کرم ہو اگر باہ ان کا کرم ہو پائے پائے ہمت ہمت شیر تو شیر بیاباں روپا کو کو کہتے ہیں یہاں لومڑی کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب انسان چلتا ہے ذرا سی کوئی مشکل آ جائے بھاگ جاتا ہے یا ذرا سا اپنی آرزو کا خون کرنا پڑے یہ بھاگ جاتا ہے یا کسی نے کوئی بات بنا دی تو بھاگ جاتا ہے اللہ کے راستے سے پلٹ جاتا ہے تو یہ اس کی اس کی ہمت ہمت لومڑیانہ ہے بزدلی کی بات ہے اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اسی خصلت پر اسی اسی انسان پر جو اس کی خصلت روبا خصلت ہے یعنی ہمت بہت ہی کمزور ہے لیکن اللہ کا کرم ہو جائے تو ہمت ہمت شیر بھرا پائے ہے جیسے چڑیا گھر میں بھی شیر ہوتے ہیں لیکن وہ گوشت کھا کھا کے اتنے سست ہو جاتے ہیں تھوڑا سا گوشت کھاتے ہیں پنجرے میں بند رہتے ہیں اور شیر جو ہے جنگل میں دھاڑتا ہے اور آزاد پھرتا ہے لیکن شیر معاشرے کے خلاف حضرت نے فرمایا کہ شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے شیر کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ عالی ہمت ہوتا ہے شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے جس طرف دریا کا بہاؤ ہو اس کے ہمیشہ مخالف کرے گا ایسے ہی اللہ والا جو ہے کتنا بھی گناہوں کا ماحول ہو کتنے بھی جال بچھے ہوئے ہوں گناہوں کے اور شیطان کتنا بھی بہتا ہے اللہ والا ہو جس پر اللہ کا کرم ہو جائے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے اور سارے معاشرے کے خلاف وہ اللہ کی طرف چل چلتا رہتا ہے معاشرے سے متاثر نہیں ہوتا چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ بس وہ ہر وقت یہی دیکھتا ہے کہ میرا حقیقی مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے بس نہ وہ دفتر والوں کو معاشرے والوں کو رشتے داروں کو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اگر کرم ہو تو پائے شیر شیر کی فصلت اور حضرت نے بتائی کہ شیر جب ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے دوڑ لگاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نکھرا یہ گردن ہوتی ہے اس کو تو ہے کہیں ادھر ادھر پنجے نہیں مارتا اس کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے اور اس کے پاس پہنچ کر کے اس کو دبوچ لیتا ہے منہ سے اس کی گردن دبوچ لیتا ہے اور سارا خون جو ہے وہ اس کا پی جاتا ہے گردن سے تو پھر ہرن جو ہے دم سے گر جاتا ہے فرمایا کہ اسی طرح ہمیں خون پینا تو جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں لیکن نفس کا خون پینا جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے نفس کا خون پینا فرض ہے اپنی برائی خواہشات کا خون پی جاؤ نفس کا خون پی جاؤ پی جاؤ تو یہ دن آئے گا یہ دھم سے گر جائے گا دھم سے گر جانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کی عادت ثانیہ بن جائے گی نیکیاں اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور یہ نفس بھی اللہ والا بن جائے گا تعزیت مرضیہ بن جائے گا کیا آیت ہے یا تو وقت مرضیہ عبادی وط کو لی یہ نفس اس کو نفسی کو پکار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس کو خرید لیا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی کریمی دیکھو ان کا کرم دیکھو کیسی نالائقی نالائقوں پر اللہ تعالیٰ کرم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے تو سڑی بری چیز ہے بری چیز کو اللہ تعالیٰ خرید رہے ہیں اعلیٰ چیز کے بدلے میں ہم ہم نے نے یہ اللہ کا کرم ہوا نا اللہ کی عنایت ہوئی کہ ہماری گندی چیز کو یعنی یعنی نفس کو جو برے برے کاموں کا حکم دیتا ہے جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خرید ہے تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے گناہوں میں پڑھنا اور نفس کی بات ماننا کیسی کیسی پاگل پن اور بالکل احمد ہے وہ شخص جو نفس کے خواہشات پہ چلتا ہے ایک سڑی ہوئی چیز بری چیز کے اوپر چل رہا ہے اس پر جان دے رہا ہے اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے نفس کا خون پی جاؤ شیر کی طرح خون پی جاؤ اور دانت پیس کر اس کو کہہ دو حضرت نے فرمایا نفس بہت بزدل ہوتا ہے اس کو ذرا سا ڈانٹ دو تو اتر جاتا ہے کہہ دو کہ ذرا خون پی جاؤں گا تو یہ کچا چبا جاؤں گا ہر کس گناہ نہیں کرنے دوں گا اور نفس ڈر جاتا ہے اور پھر گناہ گناہ نہیں کر سکتا انسان اور پھر کچھ عرصہ مجاہدہ کرنے کے بعد پھر یہ نفس جو ہے اس کی جان نکل جاتی ہے یعنی تقاضے جو ہے وہ جاتے نہیں ہیں ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں یہ نفس پر غالب آ جاتا ہے اگر ان کا کرم ہو اگر گرو پر ان کا کرم ہو تو پائے ہمتےش رے پیاب تو پائے ہنتے شیرے پیا گاؤ درد دل کی نعمت مت اب اکتن یہ درد دل کی نعمت نت اب اکتن کرم ہے رب کا تجھ پر ہو نہ نازاں کا تجھ مت کرو جو نیکی حاصل ہو جائے جو توفیق حاصل ہو جائے اس پر ناز نہ کرو کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور مشیت خاصہ ہے جو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے ورنہ ہماری ہم ہمارا نفس اتنا برا ہے اتنا قبیض ہے کہ ہم پھر گناہوں سے بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ پر مارت مما ابر ربی یہ جو برے برے کاموں کا تمام برے کاموں کا حکم کرتا ہے لیکن وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو سے وہ بچ جاتا ہے اس لیے جو بھی نیکی کی توفیق ہو جائے کسی قسم کی بھی تو اللہ کی رحمت کے اس کو انعام سمجھو ان کا کرم سمجھو اور اپنا کمال نہ سمجھو یہ دل کی نعمت کر ذرا سا اللہ کی رحمت کا رحمت کی نظر ہٹ جائے ذرا سی بس انسان پھر کہیں کہیں ذلیل اور رسوا ہو جائے یہ صرف اور صرف ان کی رحمت کے سہارا ہے ان کی رحمت ہے جو انسان کچھ نیک کام کر لیتا ہے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے ایک ذرا سا رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو بس گناہوں میں ملوث ہو جائے یہ درد دل کی نت اکثر یہ درد دل کی نعمت مت آسن کرم ہے رب کا تجھ پر ہو پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکر جربن پہنچنے کے بعد doctor Umar sahab sugar specialist نے ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹر عمر یہاں وقتی لگانے آ چکے ہیں کئی دفعہ حضرت والا اللہ علیہ بھائی عاشق ڈرون پہنچنے کے بعد ڈاکٹر عمر صاحب شوگر اسپیشلسٹ نے درخواست کی تھی کہ حضرت والا ان کے گھر تشریف لائیں کیونکہ اکثر حضرت والا کا یہ معمول رہا ہے حضرت والا نے ان کی درخواست منظور فرما لی ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا سب پہلے سمندر کے کنارے تشریف لے جائیں حضرت والا نے فرمایا کہ گیارہ بجے کی مجلس سمندر کے کنارے ہوگی چنانچہ آج صبح دس بجے ڈاکٹر عمر صاحب کار لے کر آ گئے اور وہاں سے ایک گھنٹے میں پارک رین کے سمندر کے کنارے پہنچے جہاں ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ خیمہ لگوایا ارشاد فرمایا کہ سمندر کو دور تک دیکھو جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی ہے اور سوچو کہ فرعون نمرود شداد اور جتنے خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں سب کو سمندر میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکار رہے ہیں کہ او مائی گاڈ سب خدائی بھول گئی اور سمندر میں ڈالنا تو دور کی بات ہے اگر خدائی دعوے داروں کو سمندر کے چار میل اندر لے جا کر دھمکی دی جائے کہ ابھی تمہیں پانی میں ڈال دیا جائے گا تو سب ہاتھ جوڑیں گے ساری خدائی ناک کے راستے نکل جائے گی تصور کرو اور ایمان تازہ کرو اسی طرح اگر بیچ سمندر میں کسی گناہ گار کو لایا جائے کہ گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں اگر نہیں تو اس میں ڈال دیا جائے گا تو جتنے رومانٹک مزاج ہیں سب کا عشق ناک کے راستے سے نکل جائے گا کسی کو گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا سب کی سرکشی اور نفس کی حرام لذت کی ڈیمان اور بدمستیاں غائب ہو جائیں گی بتاؤ کوئی ہے ایسا بہادر جو اس وقت بھی گناہ کرے اگرچہ گناہوں کے اسباب بھی وہاں ہوں لڑکی اور لڑکے سب موجود ہوں اور ان سے کہا جائے کہ گناہ کر لو لیکن گناہ کے بعد پھر تمہیں سمندر میں ڈال دیا جائے گا تو کوئی جنا کرے گا کوئی کہے گا کہ ہاں سمندر میں ڈال دو لیکن ہم گناہ کریں گے ارے گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا کیا اللہ کے جہنم سے اتنا بھی ڈرنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم کی خبر دی تو جہنم کے خوف سے گناہ کرنے سے کیوں نہیں رکتے کیوں اثر نہیں ہوتا جس طرح سمندر کے بیچ میں ڈبوئے جانے کے خوف سے توبہ کرو گے زمین پر اللہ کے خوف سے توبہ کر بلاؤں میں گر کر توبہ کرنا کیا کمال ہے اللہ کی دی ہوئی امن اور عافیت میں توبہ کرو شریف بندہ وہ ہے جو عیش اور آرام میں خدا کو یاد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو اللہ سے رفا اللہ کو یاد کرو آرام میں کو کم فی اللہ تعالیٰ تم کو دکھ میں مصیبت میں یاد رکھے گا ان کا انتظنی ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ